مندرجہ ذیل کتاب میں تاریخ کے چند عظیم واقعات پر بحث کی گئی ہے جس میں کچھ اچھی خصوصیات کو اجاگر کیا گیا ہے جن کو مسلمانوں کو اپنانا چاہیے اور بعض برے خسائل سے بچنا چاہیے تاکہ وہ اعلیٰ کردار حاصل کر سکیں